جی ٹھیک ہے تو کون سا سبق پڑھ رہے ہیں آج ہم کا ٹھیک ہے جی جی طریقہ کا اللہ کبیرہ

الدرس السادس السادس والثلاثون تیس اور تو کیا ہو گیا چھتیسواں سبق ٹھیک ہے تو چھتیسویں سبق میں کچھ بھی نہیں ہے صرف املا ہے اور یہ آپ لوگوں کو آنی چاہیے پہلے مفرد پھر جملے ہیں اور اس کے آخر میں معنی الکلمات ہیں کہ الفاظ کے معنی کیا کیا ہیں ان میں سے میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں گا چند ایک معنی پھر اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے اچھا جی رول نمبر ایک آپ کے لیے وائس ہے جی ان کے لیے نہیں ہوگی ہاں رول نمبر پانچ آپ کے لیے آپ بتا دیجیے جی تیل کو کیا کہتے ہیں عربی میں زیتون ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر اچھا جی میں توڑتا ہوں میں توڑتا ہوں یا میں توڑتی ہوں اس کی کیا آئے گی رول نمبر چھ جی میں توڑتا ہوں یا میں توڑتی ہوں اکتیفو ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اچھا جی جو فرق ہوتا ہے بیچ میں یعنی دو چیزوں میں آپس میں فرق ٹھیک ہے اس کے لیے کیا عربی آتی ہے فرق کے لیے جی رول نمبر بارہ فرق کے لیے کیا عربی آتی ہے دو چیزوں میں فرق اختلاف فرق کا ہونا جی رول نمبر بارہ موجود ہاں۔ رول نمبر چار آپ بتا دیجیے رول نمبر چار آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی آپ بتا دیجیے کہ فرق کو کیا کہتے ہیں یعنی دو چیزوں میں فرق کا ہونا یا کئی ساری چیزوں میں فرق کا ہونا جزاک اللہ خیر الجزا جی رول نمبر ایک آپ کے لیے وائس ہے رول نمبر ایک جی چلیے کوئی نہیں تو آ جائیں جی سبق کی طرف سبق کی طرف آ جائیں درس السادس و سلاسون چھتیسواں سبق الاملا املا املا کو کہتے ہیں یعنی کسی پر آپ کوئی بولتے ہیں ہم لوگ عام اردو کے اندر بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اس میں پہلے مفردات ذکر کیے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے مرکبات ذکر کیے ہیں پہلے مفردات پھر کیا چیز مرکبات تو مفردات میں میں آپ سے پوچھوں گا کہ سب سے پہلا ہے الان تو الان کے کیا معنی ہے رول نمبر تین کو اگر میری آواز کہیں کہیں پر آ رہی ہے تو پہ تو نہیں ہے لیکن اگر اسپیک پہ ہو تو جی رول نمبر تین جی الان کا معنی کیا ہے اب ٹھیک ہے جزاک اللہ الظرف کے کیا معنی ہے رول نمبر ایک از رول نمبر ایک ازرف کی کیا معنی ہے لفافہ کہہ سکتے ہیں کے معنی ویسے لفظی معنی جب دیکھیں گے تو فرف کہتے ہیں تم کو ہر وہ چیز کو جس کے اندر کوئی چیز سما سکے لفافہ بھی کہہ سکتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا صحیح ہے برل ٹھیک ہے ضرب کا معنی ہر وہ چیز کہ جس کے اندر کوئی چیز سما سکے اغلق تو رول نمبر چار اغلق تو رول نمبر چار اغلق تو کے معنی بڑے تو معنی کرنا پڑے گا اغلق تو جی صندوق البرید رول نمبر پانچ صندوق البرید جی لیٹر باکس زبردست اچھا جی ید اور العنوان دونوں کے معنی بتائیں گے رول نمبر چھ ید اور العنوان ید کے کیا معنی ہیں اور العنوان کے کیا معنی ہیں رول نمبر چھ پہلے یہ دونوں کا بتا دیجیے ہاں وہ بلا ہے کیا مطلب وہ بلاحا ہاں ہے صحیح کریں اس کو ترجمہ ٹھیک کریں پہلے اس کو یہ دو وہ پاتا ہے عنوان کا مطلب ٹھیک ہو گیا ایڈریس پتا اچھا وہ سمجھ گیا پہلے والا لفظ یہ دونوں کا کیا معنی ہے یہ دونوں کا کی کیجیے دوبارہ اس کو ٹھیک کریں عنوان کا ہمیں سمجھ میں آ گیا اس کے لیے آپ کی جزاک اللہ ٹھیک ہے ہاں وہ بلاتا ہے ٹھیک ہے وہ پکڑتا ہے وہ بلاتا ہے زبردست ہو گیا جزاک اللہ آگے حفیظ تو حفیظ تو آسان ہے محفظہ کا کیا معنی ہے محفظ کے کلاس چل رہی ہے نا تو رول نمبر آٹھ بتا دیں محفظہ کا کیا مانی رول نمبر آٹھ کون ہے جی فضا کا معنی نہیں بتایا تو دیجیے رول نمبر چار ٹھیک ہو جی دستار بیگ ٹھیک ہے زبردست ہو گیا چلیے اچھا جی رول نمبر پندرہ آپ بتا دیجیے کیا معنی ہے ازوقو کے کیا معنی ہے رول نمبر پندرہ جی رول نمبر بارہ اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ ذرا ان سپیک کی طرف ایک نگاہ ڈالیے گا جی ہاں۔ تو مائک تو فری کر دیں ہمارے لیے آپ مائک فری کریں گے تو میں لوں گا ان کو میسج چھوڑیے جی رول نمبر چھ اسپیڈ پہ مائک فری کر دیں سکتا ہوں جی وائس وائس اوکے اسپیک پہ ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ جی ٹھیک ہے میں چکھتا ہوں زبردست ہو گیا جی اس کے بعد ہے اتکلم آسان ہے کہ میں بات کرتا ہوں اب اس میں ذرا یہ خیال رکھنا ہے کہ مظاہرے کا کون سا ہے ماضی کا سیرا کون سا ہے تو ماضی کا جو سیرا ہوگا اس میں ماضی والا معنی کرنا ہوگا کہ میں فلاں کام کر چکا ٹھیک ہے میں مطلب فلاں کام کر چکا یا یہ کام کر لیا ہے اور مظاہرے ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں کام کر رہا ہوں یا کرتا ہوں یا کروں گا اس طرح کا ٹھیک ہے اشم کا معنی ہے میں سن لوں گا اس طرح کا ترجمہ تکلام میں باتیں کرتا ہوں میں باتیں کروں گا میں چکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح افراد میں سمجھتا ہوں آرا میں دیکھتا ہوں اب آگے سے آگے کے جو سیرے ہیں وہ ماضی کے شمم تو میں نے سنگا زمانہ ماضی میں تکلما اس نے بات کی زمانہ ماضی میں قطفہ اس نے توڑا ذوق تو میں نے چکھا عطر الورد گلاب کیا نام ہے اس کا گلاب کا ٹھیک ہے گلاب کا سہیلیاں جی کیوں رول نمبر پانچ کے لیے باقی کے لیے اگر کوئی ایک طالب علم لکھتا ہے کہ اس کے لیے وائس نہیں ہے تو اگر باقی سب کلیئر ہو تو پھر بتا دیا کریں ورنہ تشویش ہوتی ہے خان خواہ کی ٹھیک ہے تو ایک کا یہ کہنا تو پھر اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے جی اب یہ ہو گئی مفردات مفردات کے بعد اب کیا ہیں جملے ہیں یہی مفردات جو پر استعمال ہوئے ہیں اب انہی کے ساتھ انہی کو لے کر آگے جملے بنا رہے ہیں اخذت القرآن الکریمہ میں نے قرآن کریم لیا میں نے قرآن کریم لیا وہ قرت اور میں نے اسے پڑھا وہ فہم تو معنی ہو اور میں نے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا سارے ماضی کے سیرے میں نے قرآن مجید لیا میں نے اسے پڑھا میں نے اس کے معنی کو سمجھا وہ عمل بھی ان شاء اللہ تعالی اب مظاہرے کا سیرا اور میں عمل کروں گا میں عمل کروں گا اس پر انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا ٹھیک ہو گیا جی خالد قطب رسالتن الا والد ہی اب قطب ماضی کے سی خالد نے اپنے والد کی طرف خط لکھا خالد نے اپنے والد کی طرف خط لکھا جی وقال له یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے اور اس نے اپنے والد سے کہا انا ازورکم فی شعبان انشاء اللہ تعالی انا ازورکم اب ازور کیا ہے زارا یزور سے اپنا متکلم کا سیغہ ہے ٹھیک ہے کہ میں آپ کی زیارت کروں گا میں تمہاری زیارت کروں گا یا تمہارے آپ کے دیدار سے مشرف ہوں گا ٹھیک ہے یا آپ سے ملاقات کروں گا شابان کے مہینے میں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اچھا جی آگے جو ہے وہ کیا ہے ماضی ہے اور منس کے سیرہ ہے داخلہ تفلت البستان کہ بچی جو ہے وہ کیا ہے باغیچے کی طرف گئی یا دا باغیچے میں داخل ہوئی وہ مشت فی البستان اور چلی باغیچے میں مشت مشاعم سے چلنا چلنا پھرنا وارت ال اور اس نے دیکھے اشجار درخت وشمت اور پھولوں کو سونگا اظہار مطلقاً پھول ٹھیک ہے اور پھولوں کو سونگا سما جلست تحت شجر وائس ہو کیا رول نمبر چھ اسکائپ پہ جی اچھا ثم جلست تحت شجرتن پھر وہ بیٹھی ایک درخت کے نیچے اور اس نے خوبصورت آوازیں سنی پرندوں کی ٹھیک ہے تو اب یہ سارے ماضی کے سینے تھے اور منس کے تھے آگے دیکھیے سالم تلمیز المجحد سالم جو ہے یہ نام ہے تلمیز المجن تلمیز شاگرد ال کوشش کرنے والا ایک محنتی طالب علم ہے سالم سالم کون ہے ایک محنتی طالب علم ہے تلمیز طالب علم ہے مجتاہد محنتی ٹھیک ہے کوشش کرنے والا اچھا ید رسو فلم مدرسہ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے ید رسو پڑھتا ہے مظاہرے کا ہے وہ یجتا اور کوشش کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ یفہم ہم وہ عربی سمجھتا ہے وہ یقرا العربیتا اور عربی پڑھتا ہے وہ یک تو اور عربی لکھتا بھی ہے وہ یہ تکلم اور عربی بولتا بھی ہے کیا کرتا ہے عربی سمجھتا بھی ہے عربی پڑھتا بھی ہے عربی لکھتا بھی ہے اور عربی بولتا بھی ہے اساتذہ تو ہو وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں اس کے اساتذہ اور اس کے دوست بھی زملا وہی زمین سے ہے اس کی جمع ہے دوست اور اساتذہ تو اس کے اساتذہ کا فائل آگے اساتذہ تو اور زملاء آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح بالکل اسی جو یہ جو پیراگراف ہم نے پڑھا بالکل سیم اسی کی طرح ہے لیکن صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ اوپر جو سیرے ہیں وہ مذکر کے ہیں اور نیچے جو سیرے آ رہے ہیں وہ منس کے سیرے آ رہے ہیں جمیلتن اوپر کیا تھا سالم جمیلتن تلمیزتن مجھ ایزن جمیلہ بھی نام ہے بچی کا لڑکی کا جمیلہ ایک محنتی طالبہ ہے جمیلا تم جمیلا تلمیز تم طالبہ ہے مجتحد تم طالبہ ہے ایزن ایسے ہی جیسے کہ کون ہے سالم ایک طالب علم ہے تذہب ادھر تھی وہ مدرسہ کی طرف جاتی ہے اسکول کی طرف جاتی ہے وہ تو المعلمتی اور اپنی استانی کو سلام کرتی ہے استانی پر سلام بھیجتی ہے مطلب استانی کو سلام کرتی ہے وہ زمیناتی اور اپنی سہیلیوں سے بھی دعا سلام کرتی ہے تخدم ام اما پل اور اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے مدر کیا ہے گھر میں ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر میں واپس آتی ہو تو کیا ہو کہ میں تو پڑھ کے آئی ہوں تو آپ اب میری خدمت کریں یا یہ کہ میں مدرسے کی طالبہ ہوں میں نے دینی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا جاہر ہیں تو آپ میری خدمت کیا کریں الب اللہ جی لیکن کیا ہے اچھی طالبہ ہے تو تخ دیم کہ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے گھر میں تحب اخوت و خواتحا اور کیا کرتی ہے وہ تحب وہ تحب اخوتہ و اخواتحا اور وہ محبت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے کیا وہ محبت کرتی ہے اپنے بھائیوں سے بھی اور اپنی بہنوں سے بھی یہ ہو گیا ہمارا آج کا سبق مکمل یعنی کہ جو درس تھا اب قواعد املا املا کے قواعد چونکہ املا کا تعلق یعنی اس سے ہے کہ اپنا لکھانے سے یعنی آپ بول آپ بول رہے ہوں کوئی لکھ رہا ہو تو اب ظاہر ہے آپ کو لکھنے میں کام آئے گا آگے جو چیزیں آ رہی ہیں جو قواعد الاملا ہیں لکھنے کا جو قواعد ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کوئی بات لکھنی ہو کوئی جملہ لکھنا ہو تو آپ کیسے لکھیں گے تو کہتے ہیں اتا المفتوحہ لمبی تا ٹھیک ہے مفتوحہ کھلی ہوئی یوں کہ ویسے تو المفتوحہ کا معنی وہی ہے کہ فتح والا لفظ لیکن المفتوحہ فتح سے ہے کھلا ہوا ٹھیک ہے نا اطا المفتوحہ لمبی تا ٹھیک وہ کیسے اس کی تین صورتیں ہیں اور وہ کیسے کیسے ہوں گی کہاں کہاں پر ہوں گی تو وہ ذرا دیکھ لیجئے نمبر ایک اچھا وہ تا جو فیل کے آخر میں آئے فیل کے آخر میں چاہے اس کا ماقبل ساکن ہو یا متحرک ہو ماقبل ساکن ہو یا متحرک ہو ایسی تا یعنی وہ لمبی ہی لکھی جائے گی جیسے فہم تو عالم تو سمع تو یہ سارے سارے متکلم کے سیرے ہیں فعل ماضی کے سیرے ہیں فہم تو عالم تو سمع تو اب دیکھیے یہاں پر بھی تا ہے اور لمبی لکھی ہوئی تا ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے حرف ساکن ہے فہم تو میں میم ساکن ہے علم تو میں میم ساکن ہے سمع تو میں آئین ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے اچھا فہمت عالمت سمعت ان میں دیکھیے تا ویسے کی ویسی لکھی ہوئی ہے صرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہے متحرک ہے تو سمجھ میں آ رہی ہے بات بات نہیں جی جی کیوں ان سپیک والے والے اور سب بتائیے سمجھ میں آ رہی ہے تائے مفتوحا یعنی جس تا کو ایسے لمبا لکھا جائے گا وہ کون سی ہوگی اس کی تین صورت ان میں سے پہلی صورت جو فیل کے ساتھ جو تا آتی ہے چاہے وہ غائب کی ہو یا حاضر کی ہو یا متکلن کی ہو ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا سمیا سے مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اصلاً کون سا باب یاد کیا ہے سمیا سے کیا ہے یا فتح سے کیا ہے یا کرو کیا نام اس کا نثر سے کیا ذربا سے کیا ہے مجھے نہیں پتا بہرحال جو بھی ہو سمیا سے دیکھ لیتے سمیا سے آپ کیا منت کے غائب کیا پڑھتے ہیں سمیات ٹھیک ہے اس کے آخر میں جو تا لکھی جاتی ہے وہ بھی ایسے ہی لمبی لکھی جاتی ہے سمیات اسی طرح مخاطب کا سیوا اگر آپ لکھتے ہیں سمیاتا ٹھیک ہے اس میں بھی تا ایسے ہی لکھی جاتی ہے اور اسی طرح اگر متعلق کلم کا سیغہ پڑھتے ہیں ماضی سے سمے تو وہاں پر بھی تا ایسے ہی لکھی جاتی ہے تو یہ تائے مفتوحہ کی ایک صورت ہے جو فیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے نمبر دو وہ تا جو فیل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو وہ تا جو فیل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو یعنی اصلا مادے کے اندر ہی تا ہو جیسے آپ سبتا ہے سبتا یس تو نسرا ینسرو سے کر لیں نسر نصر ینسر نصرا ہے اس کے اندر اصلی حروف کون سے نون ہے سعد ہے راہ ہے نصر ٹھیک ہے تو اس میں آپ نصرت بھی پڑھتے ہیں نصرتا بھی پڑھتے ہیں نصرت بھی پڑھتے ہیں ایسے ہی اگر تا فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اصلی تا ہو یعنی سابتا کی طرح اس کی تا اصلی ہو نصرا سابتا سباتا پڑھیں گے اچھا اسی طرح آخر تک تو یہی سبتا کی تا سبتا یس بتو یس یسک تو یہ جو تا ہوتی ہے یہ بھی کس طرح لکھی جاتی ہے ایسے ہی یعنی لمبی لکھی جاتی ہے بالکل مختصر وہ گول تا کی طرح نہیں لکھی جاتی آپ کو لکھنے کے طریقے بتا رہے ہیں املا کی صورت تیسری صورت دوسری صورت سمجھ میں آ گئی دوسری صورت وہ تا جو فیل کے آخر میں ہو اور اصلی ہو جیسے سبتا یس بتو سکتا یس کو تو یا بی تو ماتا یا منہ تو وغیرہ وغیرہ تیسری صورت ہے جمع منت سالم کی تا جیسے منت سالم ہوا تھا کہ جس کے آخر میں علی فرتا ہو جمع بھی ہو اور جس کے آخر میں علی فرتا کا اعراب ہو ٹھیک ہے جمع من سالم مؤمنات طالبات صالحات ٹھیک ہے مؤمنات صالحات طائبات عابدات سائحات طیبات کچھ بھی کہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر چار پہ ہے یعنی ان کے آخر میں تا جو لکھی جائے گی وہ بھی ایسی ہی تا لکھی جائے گی ایسا نہیں کہ وہ گول تا کی طرح تا لکھی جائے نمبر چار وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلا لفظ مفتوح نہ ہو یہ بات یاد رکھیے ٹھیک ہے جی کیا وہ تا جو مفرد اسم کے آخر میں ہو مفرد اسم ہو اور اس سے پہلا لفظ مفتوح ہو نہ ہو ساکن ہو بس یا مقصور ہو جیسا بھی ہو مفتوح نہ ہو زیتن دیکھیے پہلا حرف ساکن ہے مفرد اسم میں زیتن تیل کو کہتے ہیں ثابتن مفرد ہے فائل کا اصلی ہے تفاوتن دیکھیے یہاں پر کیا ہے مفتوح نہیں ہے اس سے پہلے والا حرف لیکن کیا ہے ضمہ ہے ٹھیک ہے نا تفاوتن ثابتن میں کیا ہے تابی ہے لیکن اس سے پہلے کیا ہے فتح نہیں ہے تو جہاں پر جن صورتوں میں فتح ہوتا ہے اگر انہوں نے فتح کو ذکر نہیں کیا تو وہاں پر کبھی کبھی کیا ہے مفرت کا سیوا ہو اور پہلے جو ہے نا وہ کیا ہو فتح ہو تو اس صورت میں کبھی گولتا بھی آ جاتی ہے باقی آگے الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کر لیے ہیں ٹھیک ہے دو منٹ کا ہم وقفہ کریں گے کال ٹائپ کیسے چلتی رہے گی ان میں مائک فری کروں گا دو منٹ کے بعد ہم عربی کا معلم پڑھیں گے یاد رکھیے کہ عربی کا معلم اول حصہ دو حصوں میں ہے اول اور دوم ٹھیک ہے تو ہم اول سے پڑھ رہے ہیں عربی کا معلم اول جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے اپنی کتاب حاضر کر لیجئے اور جن کے پاس پی ڈی ایف میں ہے تو وہ اپنی کتاب اوپن کر لیجئے ٹھیک ہے دو منٹ کا وقفہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم عربی کا معلم پڑھیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم